یہ اس لیے کہ وہ زبان سے آمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہ ہو سمجھتے